حضرت جبر حقیقتاً جابر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قریب المرک شخص کے ہاں گیا عورتیں رونے لگیں میں نے کہا تم روتی ہو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے آپ نے فرمایا انہیں رونے دے جب تک یہ شخص ان میں زندہ موجود ہے البتہ جب یہ فوت ہو جائے تو کوئی رونے والی نہ روئے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ستانوے